حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہا کہ ہم بقی غرقد میں ایک جنازے کے ساتھ تھے اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھ گئے ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے آپ کے پاس ایک چھڑی تھی جس سے آپ زمین کریدنے لگے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں یا کوئی جان ایسی نہیں جس کا ٹھکانہ جنت اور دوزخ دونوں جگہ نہ لکھا گیا ہو اور یہ بھی کہ وہ نیک بخت ہوگی یا بد بخت اس پر ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیوں نہ ہم اپنی تقدیر پر بھروسہ کر لیں اور عمل چھوڑ دیں کیونکہ جس کا نام نیک دفتر میں لکھا ہے وہ ضرور نیک کام کی طرف رجوع ہوگا اور جس کا نام بدبختوں میں لکھا ہے وہ ضرور بدی کی طرف جائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جن کا نام نیک بختوں میں ہے ان کو اچھے کام کرنے میں ہی آسانی معلوم ہوتی ہے اور بدبختوں کو برے کاموں میں آسانی نظر آتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی فعماں منآا و تقا صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تین سو باسٹھ